آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں مسٹر جیک میں نے خوش ہو کر کہا زلزلے کے وقت مجھے خود یہی محسوس ہوا تھا کہ زلزلہ صرف ایک خاص حصے میں آیا تھا حالانکہ اسے پورے جنگل میں آنا چاہیے تھا لیکن مسٹر جیک میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پوچھو جیک نے کبڑے کو دیکھتے ہوئے کہا جو پھر ہلنے کی کوشش کر رہا تھا کبڑے کے وہ ساتھی جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ ویشی ہے اب کہاں ہے ایسا تو نہیں کہ وہ اس نیولے کی مدد کرنے یہاں آ پہنچیں تب تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگ اب ادھر نہیں آ سکتے ایک تو وہ ان سب کھنڈرات کو بہت مقدس خیال کرتے ہیں اس لیے ادھر کا رخ نہیں کر سکتے دوسرے میں جو اتنے عرصے غائب رہا تو خالی ہاتھ نہیں بیٹھا رہا کچھ نہ کچھ کر کے ہی آیا ہوں جیک نے آہستہ سے جواب دیا جیک مجھے تم پر فخر ہے جان نے خوش ہو کر کہا تمہارے بارے میں ہم نے غلط رائے قائم کر لی تھی معاف کرنا جیک نے جواب تو کچھ نہیں دیا بلکہ مسکرانے لگا اس کے بعد وہ کبڑے کی طرف مڑا اور خوفناک آواز میں کہنے لگا چیتن تم خود ہی بتاؤ کہ تم کون سی موت مرنا پسند کرو گے اس کا فیصلہ میں تم پر ہی چھوڑتا ہوں مجھے معاف کر دو میں بالکل بے قصور ہوں مسٹر جان مجھے معاف کر دیجیے کبڑے نے یک یک کہنا شروع کیا اور اس کی یہ حالت دیکھ کر عبدل نے غصے میں آ کر زور سے زمین پر تھوک دیا گویا اس نے حقارت ظاہر کی تھی کپڑے کی یہ بزدلی اسے پسند نہیں آئی تھی جیک یہ دیکھ کر زور سے ہنسا اور پھر بولا تمہاری حالت اس وقت عجیب ہے ابھی کچھ دیر پہلے تم ایک مظلوم لڑکے کو قتل کرنے والے تھے اور اب معافی مانگ رہے ہو دنیا کے ظالم لوگ ظلم کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک دن کہیں انہیں بھی معافی نہ مانگنی پڑ جائے بہرحال تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا میں نے تمہارے بارے میں یہ سوچا ہے کہ جس گڑے میں تم نے فیروز کو گرایا تھا اسی جیسے ایک گڑے میں تمہیں گرا کر اسے اوپر سے مٹی سے ڈھانک دیا جائے نہیں کبڑا خوف کے مارے بری طرح چلایا ایسا غضب مت کرنا مجھے معاف کر دو میں ظالم نہیں ہوں مجھے ظلم کرنے پر عبدل نے مجبور کیا تھا جو سزا دینی ہے اسے تو میں بالکل بے قصور ہوں مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا مگر یہ سب کچھ اس بدماش عبدل کا کیا دھرا ہے اسے سزا دو اور مجھے چھوڑ دو او کبڑے چپ رہے عبدل کافی دیر کی خاموشی بعد آخر آخرکار ایک خوفناک آواز میں بولا موقع ملتے ہی میں تجھے تیری غداری کا ایسا سبق دوں گا کہ تو ہمیشہ یاد رکھے گا اگر تم زندہ رہے کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ چیتن کے ساتھ تمہیں بھی زمین میں زندہ دفن کر کے تمہاری قبر پر ایک احرام بنوا دوں تم مصری ہو نا اس لیے بولو کیا خیال ہے جیک نے مسکرا کر کہا رام تیری قبر پر بنے گا حبشی کی اولاد عبدل نے چیخ کر کہا اس دنیا میں ایسا کوئی جیدار نہیں جو عبدل کو مار سکے کیونکہ عبدل اس ہتھیار سے خود کو بچانا جانتا ہے اتنا کہتے ہی عبدل نے اپنا وہی چاند نما خنجر لہرا کر جیک کی طرف پھینکا اور پھر جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ایک سیکنڈ میں ہو گیا جیک کے بجائے عبدل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا وہ عجیب سا مڑا ہوا خنجر جیک کے ہاتھ میں تھا البری طرح چیخ رہا تھا چاند کی اس ہلکی روشنی میں دیکھنے کی اب مجھے کافی عادت ہو گئی تھی آنکھیں کر جب میں نے غور سے سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کی ران خون بہ رہا ہے کیوں کیوں اب رہے ہو جیک نے بے دردی سے کہا بے وقوف آدمی تم اتنا نہیں جانتے کہ یہ ہتھیار اصل میں ہم افریقی لوگوں کی ایجاد ہے جب ہم اسے استعمال کرنا جانتے ہیں تو اس سے بچنے کا گر بھی جانتے ہیں تم سمجھتے تھے کہ تمہارا یہ ہتھیار مجھے زخمی کر کے تمہارے پاس واپس چلا جائے گا مگر احمق انسان دیکھ لے کہ اب کیا ہوا تو خود ہی زخمی ہو گیا ہے اور تیرا یہ چاقو تجھے زخمی کر کے اب میرے پاس واپس آ گیا ہے مجھے معاف کر دو جیک عبد نے کراتے ہوئے کہا میں تمہاری چلا کسی وقف نہ تھا اب ہم دونوں تم سے اور جان سے معافی مانگتے ہیں یقین کرو اب ہم غداری نہیں کریں گے نہیں تم دونوں کو اب ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہوگا جان نے بڑی دیر بعد اس گفتگو میں حصہ دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا ایسا ظلم مت کیجیے کبڑے نے آج سے کہا اس طرح تو ہم مر جائیں گے ہمارے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں ہے ہتھیار کے بغیر ہم کس طرح جنگل میں واپس جا سکتے ہیں میں نے یہ سن کر مسکرا کر کہا تمہارا جادو پھر کس دن کام آئے گا اپنے جادو کے زور سے ایک بندوق بنا لو ٹھیک ہے فیروز بیٹا اب تم کو میرا مزاق اڑانے کا پورا حق پہنچتا ہے نے سر چھکا کر جواب دیا وہ واقعی شرمندہ تھا اچھا میں تمہاری یہ درخواست مان لیتا ہوں مجھے تم پر رحم آتا ہے تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے مگر یاد رکھنا اگر آئندہ تم نے ہم سے غداری کی تو انجام اچھا نہ ہوگا جان نے بندوق اپنے کندھے پر لٹکاتے ہوئے کہا جیک نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ان دونوں کو فوراً ختم کر دیا جائے اس کا خیال تھا کہ بچھو ڈانگ ضرور مارتا ہے مگر جون خیال سے اتفاق نہیں کیا اور مجبوراً جیک کو جان کی بات ماننی ہی پڑی اس کے بعد ہم نے ابدل کی مرم پٹی کی ابد واقعی اب شرمندہ تھا اور کبڑے کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی اس کی نگاہیں نیچی تھیں اور اب وہ مجھ سے نظر ملا کر بات بھی نہ کرتا تھا اگر سچ پوچھئے تو میں بھی ان دونوں سے خوف زدہ تھا میں نے دل میں سوچ لیا تھا چاہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے مگر میں ان دونوں بدماشوں کا کبھی اعتبار نہ کروں گا رات بغیر کسی خاص واقعے کے آرام سے گزر گئی وہیں بارہ دری کے قریب ہم نے زمین صاف کر کے دوبارہ بستر بچھا دیے اور پہلے کی طرح باری باری دے کر آرام سے سوتے رہے صبح ہوئی تو بندروں کے غول نے ہمیں خون کر کے جگا دیا بار بار وہ ہمارے قریب آتے اور بھپکی دیتے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ان کی حرکتوں سے میں بہت خوش ہوا دن بھی خدا نے کیا چیز بنائی ہے ہر قسم کا ڈر اور خوف اس کی روشنی میں ختم ہو جاتا ہے صبح ہوتے ہی ہماری تھکن دور ہو گئی اور ہم نے پھر سے تازگی محسوس کی اب چونکہ عبدل اور کبرے سے نقشے کا چھپانا ضروری نہ تھا اس لیے جان اور جیک نے ان دونوں کے سامنے ہی میرا کمبل ہٹا کر خزانے کا نقشہ دیکھا نقشے میں دکھائے گئے راستے سے ظاہر ہوتا تھا کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کے شمال مغرب میں پچیس گز کے فاصلے پر ایک سینا ہے اور یہی زینا اس مقام پر جاتا ہے جہاں خزانہ موجود ہے خزانے سے خود کو اس قدر قریب محسوس کر کے ہر ایک کے چہرے پر مسرت کی لہر گئی یکا یک سب میں کام کرنے کا جوش پیدا ہو گیا گیا خچروں پر سے ضروری سامان اتارا کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ جب جان فاصلہ ناپ کر اسے جگہ بتائے تو وہ فوراً کھدائی شروع کر دے ابدل اب ہمارا ہر حکم ماننے پر مجبور تھا اس لیے جان نے جب اسے جگہ بتائی جہاں کھدائی کرنی تھی تو اس نے کدال اور پھاوڑا لے کر اپنا کام شروع کر دیا کبڑا مٹی ہٹاتا جاتا اور عبد لگاتار کدال زمین پر چلاتا جاتا ہم حیرت اشتیاق اور تعجب سے اس اس جگہ کو طرح دیکھ رہے تھے جیسے ابھی کوئی عجوبہ دیکھیں گے اور سچ بات تو یہ ہے کہ وہ عجوبہ جلد ہی ہمارے دیکھنے میں آ گیا ایک بار ابدل نے جب پوری طاقت سے کدال زمین پر ماری تو وہ ایک خطرناک چیخ مارتے ہوئے زمین میں دھستا چلا گیا زمین اندر سے کھوکھلی نکلی یہ بات جون کی مرضی کے مطابق تھی اور اس کی یہی خواہش تھی کہ کہیں سے کسی کھوکھلی زمین کا پتہ چلے وہ کھوکھلی جگہ اب مل گئی تھی دراصل یہ زینا تھا جو اوپر سے بند کر دیا گیا تھا عبدل نے جب مٹی ہٹائی وہ سینے کے اندر جا گرا تھا پھر فوراً اس کی آواز آئی کہ اس کے قدموں کے نیچے کچھ سیڑیاں محسوس ہوتی ہیں جلدی جلدی باقی سب مٹی ہٹائی گئی اور اب جو ہم نے غور سے دیکھا تو عبدل ایک زینے کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا آگے جا کر یہ سیڑیاں ختم ہو جاتی تھیں اور وہاں سے ایک زمین دوست راستہ شروع ہو جاتا تھا جان نے یہ دیکھ کر جلدی سے ٹارچ اٹھائی اور ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے خود بھی اس سینے میں اتر گیا اب ہم خزانے تک پہنچنے والی زمین دو سرنگ میں داخل ہو رہے تھے سرنگ میں داخل ہوتے ہی ہمیں ایسی بو محسوس ہوئی جو کسی جگہ کے ہزاروں سال تک بند رہنے کے باعث پیدا ہو جاتی ہے ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ ہمارا گلا گھونٹ رہا ہے وہم کے ہم قائل نہیں تھے جون خود بھی ایک بہت اچھا سائنسدان تھا اس لیے اس نے بتایا کہ آکسیجن کی کمی کے باعث اس سرنگ میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی جلدی مگر لمبے لمبے سانس لیں صدیوں کے بعد یہ دروازہ آج کھلا ہے اس لیے ہوا بھی اس میں دیر سے داخل ہوگی ہم نے اس کی ہدایت پر فوراً عمل شروع کر دیا جو جو ہم سرنگ میں اندر بڑھتے جا رہے تھے اندھیرا اتنا ہی بڑھنے لگا تھا ٹارچ کی روشنی ناکافی محسوس ہونے لگی تھی ہمارا قاعدہ تھا کہ ٹارچوں کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے ضرورت کے وقت صرف ایک ٹارچ چلاتے اور باقی بند رہنے دیتے مگر اس جگہ ہم نے مشلیں ہلکے ہلکے قدم بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے گئے سرنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی گھپ اندھیرا عجیب قسم کی پرسرار خاموشی ختم نہ ہونے والی لمبی سرنگ ہلکی سی سرسراہٹ جو نہ جانے سانپوں کی تھی یا شاید زہریلے جانوروں کی ایک انجان سا خوف دلوں پر تاری تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں مجھے اس ماحول اور ایسی خطرناک جگہوں پر چلنے پھرنے کی اب عادت سی ہو گئی تھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایسے بہت سے حادثوں سے دو چار ہو چکا تھا اس لیے اب زیادہ ڈر نہیں لگتا تھا دیکھا جائے تو ان حادثوں کی چکی میں پس کر اب میں بے حد نڈر بن چکا تھا آخرکار ایک وقت ایسا آیا جبکہ یہ سرنگ آگے جا کے ہمیں بائیں طرف مڑتی ہوئی دکھائی تھی ادھر مڑنے کے بعد ہم اندازن پندرہ منٹ تک لگاتار چلتے رہے مگر سرنگ ختم نہ ہوئی عجیب جگہ تھی ہم اس تنگ سرنگ میں چلتے چلتے گھبرا گئے تھے مگر خزانے کی خواہش اتنی تیز تھی کہ واپس لوٹا بھی نہیں جا سکتا تھا مجبور خدا پر بھروسہ کر کے ہم آگے ہی آگے چلتے گئے میں آپ سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا یقین مانیے پورے تین گھنٹے تک ہم سرنگ میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے کبھی یہ سرنگ دائیں طرف مڑ جاتی اور کبھی بائیں طرف نہ امید ہو کر ہم لوگ واپس لوٹنے والے تھے کہ یکا یک سرنگ میں ہمیں ایک دروازہ نظر آیا دروازے کے کباڑ شیشم کی لکڑی کے تھے مگر اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی جگہ جگہ سے کھوکھلے ہو گئے تھے ایک موٹی رسی سے دروازے میں مہر لگی ہوئی تھی خدا جانے وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے اس دروازے پر یہ مہر لگائی ہوگی ہم پانچوں سانس روکے ہوئے حیرت سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے یہ وہ دروازہ تھا جس کے کھلتے ہی ہماری تختی بھی کھل جانے والی تھی کچھ اشتیاق اور کچھ خوف کے ملے جلے انداز میں جان نے اس رسی کو ہاتھ لگایا ہاتھ لگاتے ہی رسی اس طرح جھڑ گئی جیسے مٹی کی بنی ہوئی ہو پھر جیک نے آہستہ سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا دروازے کی لکڑی کے اندر ہاتھ یوں داخل ہو گیا جیسے وہ لکڑی کا نہ ہو بلکہ کاغذ کا ہو کبڑے اور عبدل کے چہروں پر بے حد خوف چھایا ہوا تھا اس سناٹے میں ساسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں دروازہ کھلتے ہی ہماری آنکھیں چندیا آ مشلوں کی ہلکی سی سسکتی ہوئی روشنی ہیروں کے ایک عظیم شان ڈھیر سے ٹکرا کر سورج کی روشنی کے برابر ہو گئی تھی ہیروں سے نکلتی ہوئی کرنوں نے پورے کمرے کو بقائے نور بنا دیا تھا ہمیں جیسے سکتا سا ہو گیا جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے روشنی اتنی تیز تھی کہ ہماری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی میں نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی جگہ جگہ آئینے لگے ہوئے تھے اور ان آئینوں کے کناروں پر کئی کئی سو خیرات وزنی ہیرے چڑے ہوئے تھے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنگھار کا کمرہ یہی ہے ہیروں کے علاوہ سونے کے لاتعداد زیور ایسے زیور جنہیں ہم آج دیکھ لیں تو دنگ رہ جائیں وہاں کرینے سے چنے ہوئے تھے خدا جانے اتنے بھاری زیورات صدیوں پرانے زمانے کی عورتیں کس طرح پہنتی ہوں گی اس خزانے کی اگر میں تعریف بیان کرنے لگ جاؤں تو میرے خیال میں کئی ہزار صفحے بھی ناکافی ہوں گے اس لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خزانہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کے خزانے اس کے آگے ہی تھے اس خزانے کو دیکھ کر ہم کس طرح زندہ رہے یہ ایک موج جیسے کسی طرح کم نہیں بس میں خزانے کی تعریف میں اتنا ہی کچھ کہہ سکتا ہوں خزانہ دیکھ کر عبدل اور کبڑے چیتن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جان نے بڑے ضبط سے کام لیا حالانکہ اتنی دولت دیکھ کر انسان کو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے مگر ایک لمبی سانس لینے کے بعد اس نے کہا یہ دولت مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے مجھے محل تعمیر نہیں کرنے جو اس خزانے کو پا کر خوشی سے ناچنے لگوں مجھے تو ان اندھے لڑکوں کی قسمت پر رشک آ رہا ہے جن کی آنکھیں اس خزانے کی مدد سے ٹھیک ہو جائیں گی مگر آپ لوگوں نے چونکہ میرے ساتھ ہمدردی کی ہے اتنے لمبے اور کٹن سفر میں میرا ساتھ دیا ہے اس لیے خزانے کا دسواں حصہ آپ سب میں برابر بانٹ دیا جائے گا کیا میری یہ بات آپ کو منظور ہے ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہے صرف عبدل اور کبڑے نے خوشی سے چلا کر کہا بس تو اب ہمیں اس خزانے کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ سفر اس خزانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے سرنگ کو ہم دوبارہ باہر سے بند کر دیتے ہیں اور تمام اہم نشانات مٹا کر سمندر کی طرف چلتے ہیں وہاں سے کوئی کشتی لے کر اس جزیرے کی تلاش کرتے ہیں جو ہماری اصل منزل مقصود ہے کیا خیال ہے آپ حضرات کا جان نے مشل بجھا کر ٹارچ نکال کر چلا لی بالکل بجا فرماتے ہیں آپ صرف میں نے اور جیک نے جواب دیا کبڑا اور عبدل دونوں خاموش رہے بس تو آئیے اب واپس چلیں یہ کہہ کر جان واپس مڑا لیکن اور کبڑا چیتن بار بار مڑ کر خزانے کے ڈھیر کو دیکھتے رہے دروازہ دوبارہ بند کرنے کے بعد صرف میں نے یہ محسوس کیا کہ جان کی اس حرکت سے وہ دونوں بدماش خوش نہیں ہیں میں نے ان سے چوکنا رہنے کا تہیا کر لیا تھا اس لیے اب ان کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا اب میری یہ حالت تھی کہ بھرے ہوئے پستول پر ہر وقت میرا ہاتھ رہتا تھا جان اور جیک کی حفاظت اب بہت ضروری تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی وقت ضرور کام آئے گا عبدل ہم سے آگے تھا جان اس کے پیچھے اور اس کے بعد ہم سب جان نے اپنی ٹارچ عبدل کو دے کر کہا کہ وہ اس کی روشنی آگے پھینکتا رہے تاکہ سب آسانی سے سرنگ کا راستہ طے کرتے رہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ ابد سرنگ سے جلد سے جلد نکل جانا چاہتا ہے اور پھر مجھے جس بات کا خدشہ تھا وہ ہو کے ہی رہی سرنگ ایک بار جیسے ہی دائیں طرف مڑی عبدل نے ٹارچ بند کر دی اب چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور اس کے ساتھ ہی کسی کے اندھا دھند آگے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں جیک نے گھبرا کر جان سے کہا مسٹر جان یہ کم وقت ضرور دہا کرے گا جلدی دوسری ٹارچ چلائیے اور فیروز تم کہاں ہو جی جی فرمائیے میں نے جلدی سے جواب دیا میں آپ کے پیچھے ہوں خبردار کبڑا جانے نہ پائے بے فکر رہیے اس کی کمر سے میرے پستول کی نال لگی ہوئی ہے شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی اتنا کہہ کر جیک نے بھی اندھیرے میں آگے بھاگنا شروع کر دیا کیونکہ جان کو ٹارچ ڈھونڈنے اور اسے جلانے میں کافی دیر لگ گئی تھی ٹارچ جلتے ہی جان نے بھی جیک کا تعقب کیا پستول کو کپڑے کی کمر سے لگا کر میں نے بھی اسے آگے بھاگنے پر مجبور کر دیا اب حالت یہ تھی کہ ہم لگاتار آگے بھاگے جا رہے تھے مگر عبدل کا کہیں پتہ نہ تھا ہم اسے نظروں سے اوجل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ ایسے خطرناک دشمن کو آزاد کر دینے سے ہماری مہم خطرے میں پڑ سکتی تھی بھاگتے بھاگتے ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا مگر عبدل کا پتہ چلنا تھا نہ چلا جو راستہ پہلے ہم نے آہستہ آہستہ تین گھنٹوں میں طے کیا تھا وہی اب بھاگ کر صرف ایک گھنٹے میں پورا کر لیا جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں سے ہم پہلی بار اس سرنگ میں داخل ہوئے تھے تو ہمیں اچانک رک جانا پڑا کیونکہ زینے میں اب مٹی اور پتھر تیزی سے گر رہے تھے سیڑھیاں ایک حد تک چھپ چکی تھیں اگر ہم چاہتے کہ کسی طرح کر اوپر کھلی ہوا میں پہنچ جائے تو اب یہ تقریباً ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ اوپر کی زمین کھودنے کے بعد جو زینہ نمودار ہوا تھا اور جس میں ہم پہلی بار داخل ہوئے تھے اب اس زینے میں عبد اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ زینا ہمیشہ کے لیے بند کر کے ہمیں جیتے جی اس سرنگ میں دفن کر دے ایک حد تک وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب بھی ہو چکا تھا کیونکہ زینا اوپر تک مٹی سے لبا لب بھر گیا تھا صرف اتنا سا سوراخ باقی رہ گیا تھا جس میں سے عبد ہمیں اوپر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا ہمیں تو صرف اس کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے اور ان ہاتھوں میں پھاوڑا تھا ہم اگر چاہتے کہ کسی طرح گولی چلاتے تو ہماری یہ کوشش بیکار ہی جاتی کیونکہ مٹی وہ اس تیزی سے ڈال رہا تھا کہ ہاتھ کا نشانہ نہیں لیا جا سکتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں کیونکہ سوراخ بند ہونے میں اب کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی دو تین بار عبد مٹی ڈالتا تو وہ سوراخ ضرور بند ہو جاتا اور ساتھ ہی ہم سب بھی جیتے جی موت کے منہ میں پہنچ جاتے یک مجھے ایک ترکیب سوچی میں نے جلدی سے جان اور جیک کے کانوں میں وہ ترکیب بتائی اور پھر فوراً چیخا یہ کیا کر رہے ہو عبدل میرا خیال تھا کہ عبدل جواب دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے ضرور رک جائے گا اور یہی ہوا اس نے فوراً جواب دیا اپنے بجائے اب تمہیں زندہ دفن کر رہا ہوں جیک چاہتا تھا نا کہ مجھے دفن کر کے احرام بنا دے اب میں اس کی قبر پر احرام بناؤں گا لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا جان نے چلا کر پوچھا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جیک جلدی جلدی کے اندر مٹی ہاتھوں میں اٹھا کر سرنگ میں اندر کی طرف ڈالنے لگا میں اس کا مقصد سمجھ گیا جیک کو توقع تھی کہ مٹی کم ہونے کے بعد زینے کے اوپر کی مٹی خود بخود اندر دھسے گی اور راستہ ضرور کھلے گا فائدہ عبدل نے ایک بھیانک لگا کر جواب دیا فائدہ یہ ہوگا مسٹر جان کے اوپر سے یہ زمین برابر کر دینے کے بعد آپ لوگ ہمیشہ کے لیے یہاں دفن ہو جائیں گے انسان کی لاش سڑنے میں دیری کیا لگتی ہے مشکل سے ایک یا ڈیڑھ ہفتہ یہ عرصہ میں اوپر انتظار کرتے ہوئے گزار لوں گا جب آپ کے ڈھانچے ہی ڈھانچے رہ جائیں گے تو میں پھر اس جگہ کو دوبارہ کھو دوں گا اور آپ کے ڈھانچوں میں ٹھوکرے مارتا ہوا خزانے تک پہنچ جاؤں گا پھر کون مجھے اس عظیم خزانے کو حاصل کرنے سے روک سکتا ہے کیوں کیسی ترکیب ہے سن کر جی خوش ہو گیا نا آپ میں سے بھلا کسی کو ایسی ترکیب سوچ سکتی تھی میرا پورا جسم یہ سنتے ہی سن ہو گیا کتنا خوفناک ارادہ تھا اگر خدا نخواستہ اس کا یہ ارادہ پورا ہو گیا تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ تھا یہ سوچ کر میں نے پھر کہا مگر تمہارا ساتھی یعنی یہ کبڑا اس کا کیا ہوگا وہ غدار ہے اور اس کی غداری کی یہی سزا ہے جو اب اسے ملے گی اتنا کہہ کر ظالم نے پھر مٹی ڈالنی شروع کر دی خوف کے مارے میں بری طرح لرس رہا تھا اور کبڑا موت کے ڈر سے سہم کر بار بار چیخیں مار رہا تھا صرف جان اور جیک سکون سے کھڑے تھے ہماری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ اب کیا کریں اس وقت سوائے خدا کے اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا میری آنکھیں ڈب ڈبا آئیں سچے دل سے میں نے خدا سے لو لگائی اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعا کی کہ یا اللہ صرف تیری ہی ذات ہے جو اس ظالم سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتی ہے اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہمیں اس قید سے رہائی دلا دل میں اتنی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اچانک مٹی پڑھنی بند ہو گئی ساتھ ہی بہت چھوٹے سے سوراخ سے ہمیں ابدل کا ہاتھ دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا نہ جانے کیا بات تھی جو ابدل اب مٹی نہیں ڈال رہا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی اس کی اپنی آواز بڑی حیرت کی بات تھی جیک لگاتار اپنا کام کیے جا رہا تھا اور پھر آزادی کی امید میں کبڑے نے بھی اس کی مدد کرنی شروع کر دی جلدی میں اور جان بھی جیک کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئے کم از کم پندرہ منٹ میں ہم نے وہ مٹی اندر سرنگ میں پھینک دی جس نے پہلا زینا ڈھانک لیا تھا جلدی جلدی ہم سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچے پستول ہم تینوں کے ہاتھوں میں تھے خیال تھا کہ عبدل کہیں چھپا ہوا ہوگا اور ہم اس کی بے خبری میں اسے جا کر پکڑ لیں گے مگر مگر باہر کا منظر دیکھ کر خوشی کے مارے میرے آنسو نکل آئے ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا میرا دل بڑے خاموش انداز میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کیونکہ خدا نے میری دعا سن لی تھی عبد زمین پر چپ پڑا ہوا تھا اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور چہرے پر تکلیف کے آسار تھے پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا لیکن جب میری نظر قریبی ایک بل میں گھستے ہوئے سانپ پر پڑی تو حقیقت کا پتہ چلا ظالم عبدل کو ایک زہریلے سانپ نے ٹس لیا تھا اور وہ زہر اتنا تیز تھا کہ فوراً ہی اپنا اثر بھی کر گیا اور آپ اب عبدل بالکل بے جان تھا ہم نے اسے عبرت کے ساتھ دیکھا اور تبھی یہ حقیقت ہم پر ظاہر ہو گئی کہ دنیا میں کوئی شخص کسی پر ظلم کر کے خود آرام سے نہیں رہ سکتا اسے اس کے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے جیک نے عبدل کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گیا البتہ کبڑے نے اسے غور سے دیکھا اس وقت اس کے چہرے پر دہشت نظر آتی تھی اور سہمے ہوئے انداز میں وہ عبدل کے حشر کو دیکھ رہا تھا آخر وہ بھی خاموشی سے ہمارے پاس آ گیا صبح کے گیارہ بج رہے تھے دن کا وقت تھا مگر کھنڈروں کی سنسانی بدستور قائم تھی جان نے سامان باندھتے ہوئے جیک سے پوچھا اس کا میرا مطلب ہے عبد کا آپ کیا کریں ایسے ظالم انسان کو دفن مت کیجیے جیک نے حقارت سے جواب دیا بلکہ گدھوں اور کووں کو اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھانے دیجیے اس کا یہی اثر ہونا چاہیے اس کے بعد وہ کپڑے سے مخاطب ہوا اور تم تم نے اپنے ایک ساتھی کا انجام دیکھ لیا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اب تم سنبھل کر رہنا کیونکہ ہم سے غداری کرنے کے بعد یہ لاٹھی تم پر بھی پڑ سکتی ہے کپڑا یہ سنتے ہی گڑ گڑانے لگا ہاتھ جوڑ کر اس نے ہم سے وفادار رہنے کا وعدہ کیا اور پھر خود ہی سامان باندھنے میں ہمارا ہاتھ بٹانے لگا کوئی ایک گھنٹے کے اندر ہم پھر اپنے نا ختم ہونے والے سفر کے لیے تیار ہو گئے اس زمین کا اوپری حصہ ہم نے اسی طرح بند کر دیا کہ اب دوسرا کوئی بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا تھا زمین بالکل برابر ہو گئی تھی البتہ جون نے خاص نشانی وہاں ایسی لگا دی تھی کہ صرف ہم لوگ ہی اس جگہ کو پا سکتے تھے کوئی اور نہیں کنڈرا سے نکلنے کے بعد ہم ایک چٹیل میدان میں پہنچے اس جگہ کی ہوا سیلی ہوئی تھی جون نے ہمیں بتایا کہ اب ہم ہندوستان کے بالکل جنوب میں پہنچ گئے ہیں اور سمندر اب ہم سے زیادہ دور نہیں ہے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سمندر کے کسی غیر آباد کنارے پر پہنچیں اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں آبادی تلاش کرنی پڑے گی یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کپڑے بہت زیادہ پھٹ چکے تھے میری پتلون جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی ایک پائچا اوپر تھا تو ایک نیچے قمیض تو میں نے کبھی کی الگ کر دی تھی جنوبی ہند میں چونکہ گرمی کافی ہوتی ہے اس لیے کمبل بھی مجھے جسم سے الگ کرنا پڑا اب میرا بدن بالکل ننگا تھا آبادی تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں کمبل ہی سے دوبارہ جسم ڈھانکوں کیونکہ کمر پر بنا ہوا خزانے کا نقشہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا تھا مجبوراً اسی حالت میں ہم آگے بڑھتے گئے کپڑے دوسرے ساتھیوں کے بھی تار تار تھے دور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ ہم یا تو مجموع کے خاندان سے ہیں یا پھر بالکل پاگل ہیں اس وقت واقعی ہم عجیب لگ رہے تھے ایک کبڑا ایک کالا حبشی ایک ادھیڑ عمر کا امریکن اور ایک نو عمر لڑکا ذرا تصور کیجئے ہم لوگ کیسے نظر آتے ہوں گے اور آبادی کی تلاش بہت ضروری تھی کیونکہ ایک تو وہاں سے کپڑے لینے تھے اور دوسرے کسی تیز رفتار اسٹیمر یا بادبانی کشتی کا انتظام کرنا تھا بغیر کسی اسٹیمر کے ہم سمندر میں اتنے لمبے سفر پر ہر کس نہ چل سکتے تھے چلتے چلتے شام ہو گئی اور پھر یکا یک ہمیں تاڑ کے لمبے لمبے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا اس کے پیچھے گہرا نیلا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا درختوں کے پاس ہی اونچی چٹانیں تھیں اور ان چٹانوں سے آگے دور تک پانی ہی پانی تھا اپنی زندگی میں سمندر میں نے پہلی بار دیکھا تھا اس لیے بہت خوش ہوا جان البتہ خاموش تھا جلدی اس کی خاموشی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کیونکہ آبادی کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے ہم ایک بالکل ہی غیر آباد کنارے پر آ گئے تھے یہ دیکھ کر جان نے کہا ہمیں راتوں رات کوئی نہ کوئی بستی یا چھوٹی سی بندرگاہ ضرور تلاش کرنی ہے اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے پھر اس کی ننگی کمر لوگوں کو شبہ میں ڈال دے گی اور میں یہ نہیں چاہتا پھر کیا کیا جائے میں نے پوچھا آبادی کی تلاش اور کچھ نہیں جان نے جواب دیا کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہم اس وقت ہندوستان کے بالکل جنوب میں پالام کوٹا اور کومورن کے درمیان میں ہیں ساحل ساحل اگر ہم چلتے چلتے جائیں تو یقیناً کومورن تک پہنچ جائیں گے ہندوستان کے جنوب میں یہی آخری مقام ہے رات کا وقت تھا آسمان پر تارے جھل ملا رہے تھے جہاں بھی نظر جاتی اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس وقت کسی بستی کی تلاش تھی جہاں سے ہم کپڑے اور بار برداری کا سامان لینا چاہتے تھے لیکن چونکہ ہم بری طرح تھک چکے تھے اس لیے ایسے سوئے کہ پھر صبح بندروں کے گول نے ہمیں ہوں ہوں کر کے اٹھایا ایک بندر میرے سینے پر چڑھا ہوا تھا اور اپنی گلابی پپوٹوں والی آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا بندروں سے نظر ہٹا کر جیسے ہی میں نے سامنے کی طرف دیکھا اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا دو خوفناک صورت انسان جو ہتھیاروں سے لیس تھے ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے بندر کو سینے سے ہٹا کر میں نے آواز دے کر جان اور جیک کو جگایا وہ دونوں گھبرا کر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور اجنبیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے جان نے لپک کر اپنے بستر کے نیچے سے بندوق نکالنی چاہیے مگر فوراً ہی اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا بندوق وہاں نہیں تھی ہم نے جلدی جلدی اپنے ہتھیار ٹٹولے مگر ان دونوں بھیانک شکل کے آدمیوں کو تنزن مسکراتے دیکھ کر سمجھ گئے کہ تمام ہتھیار ان کے قبضے میں چلے گئے ہیں کون ہو تم نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا آخر اس بدتمیزی کا کیا مطلب ہے زبان سنبھال کر بوڑھے آدمی ان میں سے ایک نے جس کی مونچھیں کانوں کو چھو رہی تھیں کہا بدتمیز کہنے والوں کو ہم اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھانا اچھی طرح جانتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تم چاروں دوسرے نے جس کے منہ پر برس کے سفید داغ تھے اپنی بندوق ہماری سمت کرتے ہوئے کہا میں پوچھتا ہوں کہ آخر تم ہو کون اس بار جیک نے غسیلی آواز میں کہا ہم تمہارے آقا ہیں اور تم ہمارے غلام سمجھ گئے کیا بکواس کرتے ہو جون چلایا ہمارے ہتھیار واپس کرو دیکھو بڑے میاں دوسرے شخص نے کہا زیادہ اکڑفوں مت دکھاؤ تمہارے ہتھیار کھانے پینے کا سامان کارتوس کی پیٹیاں اور خچر سب ہمارے قبضے میں ہیں ہمیں چار غلاموں کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ یہاں سے بیس میل مشرق کی طرف سامان اٹھا کر چلیں اگر مگر کی ضرورت نہیں آفت سنگھ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے اور اس کے معاملات میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا یہ سن کر جان نے جیک کو اور پھر جیک نے مجھے دیکھا در حقیقت یہ معمہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا ویسے مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں مگر کا کام تو صرف لوٹ مار کرنا ہے ان دونوں نے ہمارا سامان لوٹ لیا ہے پھر اب انہیں اور کیا چاہیے یہ ہمیں بیس میل مشرق کی طرف کیوں لے کر چلنا چاہتے ہیں دیکھیے آپ لوگ خاک کوئی ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ آرام سے بیٹھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ہمارے سامان پر قبضہ کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے جان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ذرا ادب سے کہا تو میں بحث کرنے کی بہت بری عادت ہے پہلے ڈاکو نے کہا اگر تم معلوم کرنا ہی چاہتے ہو تو سنو ہمیں چار ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو ہمارا سامان کیونکہ تمہارا یہ سامان اب ہمارا ہی ہے اٹھا کر ہمارے ساتھ بیس میل آگے پما کوٹی پہاڑ تک چلیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے بلکہ الٹا تمہیں مالا مال کر دیں گے تمہارا اسلحہ ہمارے پاس رہے گا دوسرے ڈاکو نے کہا اور یہ تمہیں اس وقت واپس ملے گا جبکہ ہم اپنا پورا کام کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو جان نے پوچھا تو پھر تمہیں گولی مار دی جائے گی اور تمہاری لاشیں گدھوں اور کبوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہم خود آگے چل پڑیں گے کبڑا اتنی دیر میں بیدار ہو چکا تھا اور وہ خاموشی سے ان ڈاکوؤں کی باتیں سن رہا تھا اپنی جگہ سے کھسک کر وہ جان کے پاس آیا اور سرگوشی سے کہنے لگا فی الحال ان کی باتیں ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے مسٹر جان ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے وقت چاہیے اور وہ اسی طرح مل سکتا ہے کہ ہم ان کا اعتماد حاصل کر لیں اور ان کے ساتھ تھوڑی دور تک ضرور چلیں میرے خیال میں تم ٹھیک کہہ رہے ہو جان نے اتنا کہہ کر اس کی یہ بات مجھے اور جیک کو سنا دی ہم نے بھی اس تجویز کو پسند کیا پھر جان نے ان سے کہا ٹھیک ہے حالانکہ ہم کسی اور کام سے شمالی ہند جانا چاہتے تھے مگر اب نہیں جائیں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے جھوٹ مت بولو برس کے داغ والے ڈاکو نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ تم شمالی ہند نہیں جاؤ گے بلکہ وہاں سے آئے ہو تم کسی خزانے کے چکر میں ہو جس کا نقشہ تمہارے اس لڑکے کی کمر پر بنا ہوا ہے یہ لڑکا کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تبھی ہم نے اس کی ننگی کمر پر یہ نقشہ بنا ہوا دیکھا ہے سچ بتاؤ کہ یہ نقشہ کہاں کا ہے یہ نقشہ اسی علاقے کا ہے جون نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بھی خزانہ ہمیں نہیں مل سکا یہاں تم سچ بول رہے ہو اسی ڈاکو نے کہا کیونکہ اگر تمہیں خزانہ مل گیا ہوتا تو وہ تمہارے سامان میں ہوتا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو خزانہ مل جاتا ہے ان کے چہرے خوشی سے دمکتے رہتے ہیں اور تمہارے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے کوئی بات نہیں تمہارا اور ہمارا راستہ ایک ہی ہے کیونکہ جس خزانے کا نقشہ اس لڑکے کی کمر پر بنا ہوا ہے ہم اسی جیسے خزانے کو تلاش کرنے نکلے ہیں یعنی یعنی یہ کہ ہم بھی پما کوٹی پہاڑی میں ایک چھپے ہوئے دفینے کو حاصل کرنے آئے ہیں جب وہ مل جائے گا تو بعد میں تمہارا خزانہ تلاش کرنے میں تمہاری مدد کریں گے ٹھیک ہے نا ویسے تمہارے اور ہمارے نقشے میں تھوڑا سا ہی فرق ہے اور وہ کوئی خاص فرق نہیں ہے اتنا کہہ کر وہ خبیز بری طرح ہنسنے لگا ادھر میں سوچنے لگا کہ اس شخص کی نیت میں ضرور کھوٹ ہے پہلے وہ اپنے خزانے کو تلاش کرے گا اور اگر اسے مل گیا تو پھر ہمارا خزانہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے گا لالچی انسان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ویسے یہ بات ہمارے لیے قابل اطمینان تھی کہ وہ اپنے نقشے کو ہمارے نقشے جیسا سمجھ رہا تھا بہرحال جان نے یہ کہا کہ اس وقت ان کی باتیں ماننی بہت ضروری ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے ہمارے ہتھیار ان کے قبضے میں تھے اور ہتھیار کے بغیر ہم کسی سے لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پہلے میں نے اپنی کمر ان سے چھپائی تھی مگر اب جبکہ یہ راز ظاہر ہو چکا تھا کہ میری کمر پر خزانے کا نقشہ بنا ہوا ہے تو پھر اس راز کو چھپانا بیکار تھا بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ خود ہی کام میں لگ جاؤ برس کے داغ والے ڈاکو نے جو اپنا نام آفت سنگھ بتا چکا تھا کہا میں اپنا نام تو تمہیں بتا ہی چکا ہوں میرے ساتھی کا نام بھیرو ہے یہ کم وقت مجھ سے زیادہ خطرناک ہے لہذا خیال رہے کہ ہم سے غداری کرنے کا کبھی مت سوچنا غداری کی سزا ہر جگہ موت ہوتی ہے اور وہ ہمارے اختیار میں ہے بے فکر رہیے ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے مگر آپ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہمیں آزاد کر دیں گے نا جون نے بڑی نرمی اور ملائمت کے ساتھ کہا بالکل کر دیں گے بھیرو نے کہا ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو اپنا خزانہ تلاش کرنا ہے جب وہ مل جائے گا تو تم لوگ آزاد ہوگے جہاں چاہو گے جا سکو گے یہ ہمارا وعدہ ہے بس باتیں بہت ہو چکی اپنے کبڑے ساتھی سے کہو کہ وہ ہمارے لیے ناشتہ بنا کر لائے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ ان دو ظالم اور بدماش آدمیوں نے ہمیں چوبیس گھنٹے تک اتنا پریشان کیا اور ہم سے اتنا کام لیا کہ شاید گدے بھی ہماری حالت کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتے یوں سمجھیے کہ خچر میں اور ہم میں کوئی فرق نہ تھا ہمارے جسم ننگے تھے پتلونے پھٹ چکی تھیں قمیضیں تار تار تھیں اوپر سے جنوب کی گرمی میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ تو ہم نے کام کرنے سے بہتر مرنے کو ترجیح دی شاید یہاں آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو بہت بہادر اور نڈر انسان تھے پھر آخر ہم نے دو خوفناک آدمیوں کی غلامی کو کیوں پسند کر لیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم چاہتے تو کسی بھی وقت چپکے سے بھاگ سکتے تھے مگر ایک تو رات کے وقت بھیرو جاگتا رہتا تھا دوسرے سامان واپس لیے بغیر ہم بھاگ بھی نہیں سکتے تھے اور پھر سفر تو صحیح معنوں میں شروع بھی نہ ہوا تھا ہمیں تو ہندوستان سے بہت دور جانا تھا لہذا ہماری یہی کوشش تھی کہ موقع ملتے ہی ان دونوں پر قابو پانے اور پھر پالام کوٹا کے مقام پر واپس جائیں ہمیں پیدل چلتے ہوئے دو دن ہو گئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اچانک بھیگی ہوئی ہوائیں چلنے لگی اور پھر ان ہواؤں میں اتنی تیزی پیدا ہو گئی کہ زمین پر قدم جمانے دشوار ہو گئے جون نے آسمان کی طرف دیکھ کر بھیرو سے کہا سب سامان ایک جگہ باندھ دیجیے اور ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیے جلدی کیجیے کیا ہوا کیا بات ہے بہرو نے گھبرا کر پوچھا سائکلون آنے والا ہے سائکلون بھیرو اور آفت سنگھ نے ایک ساتھ چلا کر کہا اور پھر دوڑ کر سامان اٹھانے لگے سائکلون کے بارے میں سن کر تم میرے بھی ہوش اڑ گئے یہ دراصل سمندری بگولا ہوتا ہے جو سو سے لے کر ڈیڑھ سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھومتا ہوا آبادی کی طرف بڑھتا ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو چیز بھی اس کی عزت میں آ جائے نیس تو نابود ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان اس بگولے میں پھنس جائے تو اس کا پھر خدا ہی حافظ ہے اول تو وہ اپنی جگہ پر ملتا ہی نہیں اور اگر ملتا ہے تو کہیں بہت دور مردہ حالت میں ہوا بڑھتی ہی جا رہی تھی اور پھر اس ہوا نے ہمیں اپنی جگہ سے دھکیلنا شروع کر دیا یوں لگتا تھا کہ کوئی اندے کی طاقت ہمیں اس مقام سے آگے پھینک رہی ہو جلدی ہم اس بھور کی لپیٹ میں آ گئے مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کی رگیں کھینچ رہی ہوں آنکھوں میں سمندر کے کھاری پانی کے بخارات سے جلن پیدا ہو گئی تھی حقیقت یہ ہے کہ چند لمحوں کے اندر ہی ہم نیند مردہ ہو گئے تھے سائیکلون ختم ہونے کے بعد ہماری حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم انسان ہیں ہم مٹی اور کیچڑ سے لت پت تھے ہوا کے تھپیڑے سہتے سہتے ہمارے جسم سوچ گئے تھے پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل رہی تھیں اور جسم سے خون رس رہا تھا بینو آنکھیں پوچھتا ہوا سب سے پہلے اٹھا اور بری طرح چیخنے لگا ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک خچر درخت سے ٹکرا کر مر چکا ہے سامان چونکہ ہم نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا لہذا وہ محفوظ تھا آفت سنگھ نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اصلے پر قبضہ کیا اور پھر ایک بندوق اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک زرد ہاتھ نے آگے بڑھ کر وہ بندوق تھام لی سب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا زرتھات اصل میں میری ہی جتنی عمر کے ایک چینی یا برمی نسل کے لڑکے کا تھا جو بندوق اٹھا لینے کے بعد ہمیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا اس نے خلاف توقع ہمیں جھک کر انگریزی میں سلام کیا اور بولا اب کیسے ہیں آپ لوگ ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کے طوفانوں کا آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے ٹھیک کہتے ہو یہی بات ہے جون نے جواب دیا مگر تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم چپ رہو بھیرو نے جون کو ڈانٹا سوالات صرف ہم کریں گے تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے لڑکے نے بڑے تعجب سے بھیرو کو دیکھا اور ہماری بے بسی دیکھ کر سمجھ گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا تقریباً ننگا تھا البتہ اس نے ایک پھٹی پرانی پتلون ضرور پہن رکھی تھی اس کا ہتھیار صرف ایک معمولی سا مگر مضبوط بانس تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور جس کی لمبائی لڑکے کے پد سے دگنی تھی لڑکا پھر مسکرایا ایسا لگتا ہے کہ آپ پماکوٹی پہاڑ والا خزانہ تلاش کرنے آئے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا سنگھ نے بے اختیار بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا اس مقام پر وہی لوگ آتے ہیں جنہیں پما کوٹی تک جانا ہوتا ہے اور پما کوٹی تک وہی لوگ جاتے ہیں جو شہنشاہ جی تھاؤ کا تفینا تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں بڑے بڑے آئے اور جھک مار کر چلے گئے آپ سے کچھ بھی نہ ہوگا بدتمیز تو بہت کچھ جانتا ہے اب تیری خیر نہیں سچ بتا کیا تھی دفینہ نکال لیا ہے کہاں نکالا لڑکا پھر ہنسا مجھ جیسا کمزور لڑکا بھلا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے اب آپ چھ آدمی ہیں میں کا کام آپ کے سپورٹ کر دوں گا خزانہ ملنے کے بعد اسے نکال کر واپس چلا جاؤں گا اور آپ کی چھٹی کر دوں گا آفت سنگھ اور بہروں کو تو حیرت تھی ہی مگر مجھے بھی کچھ کم نہ تھا تھا تو وہ ایک معمولی سا لڑکا مگر دعوے بہت بڑے کر رہا تھا ایسا لگتا تھا گویا ہم اس کے خادم ہوں اور وہ ہمیں کھدائی کرانے کے لیے ہی ساتھ لایا ہو ہم میں سے تو کوئی نہ بولا البتہ بھیرو تڑپ کر کھڑا ہو گیا اور لڑکے کی طرف دو قدم پڑھتے ہوئے بولا ایسا لگتا ہے تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں جو تو اس قسم کی بکواس کر رہا ہے میرے خیال میں اسے مار ڈالو بھیرو آفت سنگھ نے کہا یہ لڑکا خطرناک معلوم ہوتا ہے ہمارے کام میں خامخواہ ٹانگڑ آئے گا چینی لڑکا گو ان کی باتیں نہ سمجھ سکا مگر ان کے لب و لہجے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ آنکھوں کی مکاری اور ان کے لالچی دماغ کو اچھی طرح جان گیا میرے خیال میں اس نے محسوس کر لیا کہ صرف وہی دو اچھے آدمی نہیں ہیں اس نے سے بھیرو اور آفت سنگھ کو دیکھا اور پھر یکا یک غصے میں آ کر بولا سنو مجھے کوئی معمولی لڑکا نہ سمجھو میں بہت بڑی طاقت کا مالک ہوں اگرچہ دیکھنے میں تمہیں کمزور دکھائی دیتا ہوں میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا مگر تمہاری آنکھوں کی بے رحمی نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم کون ہو یاد رکھو میری ہستی بہت بڑی ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں تمیز سے کام لینا ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہو گے کیا بکتے ہو بینو نے ٹریگر پر انگلی رکھ لی کیا تمہیں اپنی جان کا خوف نہیں ایسا لگتا ہے تمہیں بھی اپنی جان پیاری نہیں ہے چینی لڑکے نے کہا بندوق رکھ دو اور غور سے سنو ہماری پارٹی حیرت اور توجہ کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن رہی تھی سچ بات تو یہ ہے کہ ہم آفت سنگھ اور بھیرو کی غلامی کا چولا فوراً اتار دینا چاہتے تھے کیونکہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا تھا مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ مکار ڈاکو ہماری اتنی زبردست نگرانی کرتے رہے تھے کہ ہمیں بھاگنے کا ذرا سبھی موقع نہیں ملا تھا وہ چلتے وقت ہمیں سب سے آگے رکھتے تھے ہمارے سروں پر ان کا سامان لدا ہوا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے ہم نے وہ سامان پکڑ رکھا ہوتا تھا ہمارے پیچھے بندوق کی نالیں ہمیں دیکھتی رہتی تھیں ان حالات میں ہمیں فرار کا ذرا سا بھی موقع نہیں ملا تھا مگر اب کچھ امید ہوئی تھی کہ اگر کسی طرح ان تینوں میں جائے تو شاید ہمیں بھاگنے کا موقع مل سکے ویسے میں نے اور جان نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ موقع ملتے ہی اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے گا اور ان ڈاکوں کے جنگل سے نکلنے کی پوری کوشش کی جائے گی چینی لڑکا کچھ بول رہا تھا لہذا میں نے توجہ سے سننا شروع کیا مجھے معمولی لڑکا مت سمجھو میں شہنشاہ چی ای تھاؤ کی ساٹھویں نسل سے ہوں چند ماہ پہلے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے جد امجد کا بہت بڑا خزانہ اس مقام پر دفن ہے شہنشاہ کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ پہلے سنگاپور آئے تھے اور پھر وہاں سے پما کوٹی نامی اس ضلع میں جس کے اونچے پہاڑ کو بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں بہت دولت دیکھی ہے مجھے دولت کی حوث نہیں ہے لیکن ہاں ایک خاص کام کرنے کے لیے اب مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا تم جیسا بے وقوف لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا آفت سنگھ نے اکڑ کر کہا تو تو اس طرح بات کر رہا ہے جیسے ہم سے زیادہ طاقتور ہو بے شک میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں لو میں تمہیں ابھی اپنی طاقت دکھاتا ہوں ہوانگ ہو کی طاقت لڑکے کے منہ سے سن کر پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کا نام ہوانگ ہو ہے بہرحال حالات دلچسپ ہوتے جا رہے تھے ہمیں علم تھا کہ لڑکا جان چکا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ان ڈاکوؤں کے پھندے میں گرفتار ہیں یہ ہمارے لیے بہت کافی تھا ہم نے دیکھا کہ لڑکے نے اچانک ایک بھاگتے ہوئے سور کو پکڑ لیا اور پھر چند سیکنڈ میں ہی اس کی ٹانگیں باندھ کر اسے بے بس کر دیا بیرو اور آفت سنگھ غور سے اس کی حرکتیں دیکھ رہے تھے لڑکے نے اس کے بعد اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی سیپ نکالی جو دونوں طرف سے بند تھی اس نے سیپ کا ڈھکنا کھول کر اس کا کنارا اپنی پھیلی ہوئی ہتھیلی سے لگا دیا فوراً ایک بہت بڑی کالی مکڑی سیپ میں سے نکل کر ہوانگ ہو کی ہتھیلی پر رینگنے لگی تم جانتے ہو اسے یہ کون سی مکڑی ہے لڑکے نے پوچھا کیا مداریوں کے سے کرتب دکھا رہا ہے احمد بھیرو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا خیر میں نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ کون سی مکڑی ہے جون نے فوراً جواب دیا اچھا آپ جانتے ہیں ہو نے جان کو آپ سے مخاطب کرتے ہوئے تاجب سے کہا اچھا تو بتائیے یہ مکڑی جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے اس کا نام ٹوئڈا ہے اس سے زیادہ زہریلا جانور دنیا میں اور کوئی نہیں ہے بہت خوب بہت خوب لڑکا یہ سنتے ہی اچھل پڑا آپ تو واقعی بڑے قابل ہیں جہاں تک میرا یقین ہے آپ ان دونوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں آپ چاروں کو شاید ان ڈاکوں نے زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جان نے کوئی جواب نہیں دیا بھیرو کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے کرتن چکا لی ضرور یہی بات ہے لڑکے نے کہا کہاں یہ خوفناک صورتیں اور کہاں آپ چاروں خیر کوئی بات نہیں وقت آنے پر آپ ضرور آزاد ہو جائیں گے اچھا تو بھیرو باتیں تو بہت ہو گئی لو اب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں دونوں ڈاکو لگاتار ہنستے رہے ان کے خیال میں لڑکا ایک معمولی سا اور بے ضرر انسان تھا جس کو وہ جب چاہتے مسل کر رکھتے تھے اسی لیے وہ اس کو ترا دے رہے تھے اور ہنس ہنس کر اس کا مزاق اڑا رہے تھے نے جھک کر اپنی ہتھیلی زمین سے لگا دی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے مکڑی کو کچھ اشارہ کیا مکڑی چند انچ تو زمین پر چلی اس کے بعد اچانک اور ایک تار بناتی ہوئی سور کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی میں نے صاف دیکھا کہ اس نے اپنا ڈنگ سور کے جسم میں چبو دیا اور یہ کام انجام دینے کے بعد وہ دوبارہ پھدک کر سور کے جسم سے لڑکے کے شانے پر آ کر بیٹھ گئی پہلے تو بھیرو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا مگر جب اس نے سور کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور اس وقت تو خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ سور کا جسم یوں گل رہا ہے جیسے برف پگلتی ہو دیکھا یہ میرا پیار ہے یعنی میری پالتو مکڑی جو کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا اس کا یہی حشر ہوگا جو سور کا ہوا ہے لڑکے نے فاتحانہ انداز میں کہا یہ تو بہت زہریلی ہے آفت سنگھ کا چہرہ خوف کے مارے سرد ہو گیا اس کے علاوہ یہ میری محافظ بھی ہے اگر کسی نے مجھے مار بھی ڈالا تب بھی یہ مکڑی قاتل کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اب ایک تماشا اور دیکھو ہوں ہوں نے یہ کہہ کر اپنی مکڑی کو زمین پر رکھ دیا کچھ دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر بھیرو سے بولا تم چاہو تو اس پر گولی چلا کر یا خنجر سے وار کر کے اسے مار سکتے ہو جاؤ تمہیں اجازت دی بہرو بڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا لڑکا مسکراتا رہا اور اب اس کا مزاق اڑا رہا تھا بیرو کے ہاتھ میں بندوق تو تھی ہی مگر اس میں تو صرف ایک کارتوس آتا ہے لہذا اس نے بندوق رکھ کر پستول نکال لیا اور لڑکے کے بار بار اکسانے پر اس نے لگاتار چھ فائر مکڑی پر کر ڈالے مگر پھر یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ مکڑی ہر فائر پر پھدک کر جگہ بدل دیتی تھی آخری فائر کے بعد وہ پھدک کر بیرو کے کندھے پر ہی آ بیٹھی